بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے